حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چرواہے سے تعجب کرتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر 667